سیدنا قیس بن امر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں ہی پایا جبکہ انہوں نے فجر کی دو سنتیں ادا نہیں کی تھیں بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو فجر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے بس انہوں نے آپ کو بتایا اور آپ خاموش ہو گئے اور کچھ نہ کہا حدیث نمبر بارہ سو انتالیس مسند احمد